پند بنا رہے ہیں تو سیمنٹ کی جگہ ریت ڈالی جا رہی ہے کشتیوں کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے زین میں یہ ہے کہ اتنی سی تو وہ ساری کی ساری چڑیا جتنی وہ ریاست سلطنت ہے اسرائیل کی چیلنج اتنے بڑے دیے جا رہے ہیں اس کے بعد رپورٹس آ رہی ہیں جی ان کے پاس آٹھ جہاز تھے سارے وہ بھی اڑنے کے قابل نہیں اتوں چلے تین سیلانی دو ان ایک نو دستا ہی نہیں خدا کے رسول یہ کچھ کہنے کے لیے آتے تھے خدا کا آخری سرور رسول یہ کہنے کے لیے آتا تھا کہ یاد رکھو خطرہ ہمارے سر پہ مٹدارا ہے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سرحدوں کو اتنا مضبوط کرو وہاں رسالے باندھو گھوڑے باندھو پہلے وہ کام کرو پھر اندر کی تنظیم ہم کریں گے خدا کا رسول میدان جنگ کے اندر قرآن کہتا ہے کہ وہ کمانڈر ان چیف تھا ان فوجوں کا خدا کا رسول وہ نیگوشیشن کے لیے خود جایا کرتا تھا اس کی یو این او کے وہ اپنا کیس ہاتھ لڑا کرتا تھا وہ ان کے یہاں کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا خدا کا رسول یہ ہوتا تھا اب یہ چیز سامنے رکھیں گے تو یہ بات صاف آ جائے گی ذہن میں کہ یہ جو قومیں کبھی حوادث سے تباہ ہوئی لیکن کہا یہ گیا کہ ان کی اخلاقی کمزوریاں ایسی تھیں ان کے ہاں مستقل اقدار سے اراد برتا جاتا تھا ان دو کے درمیان تعلق کیا ہے بے تعلقی اس دن ہوئی برادران عزیز جس دن ہم نے دین اور سیاست کو دو مختلف شعبوں میں تقسیم کر لیا ان کو ملا دیجئے بات صاف ہو جائے گی آج آپ کے ہاں کے معاشرے کی اخلاقی خرابیاں دور ہو جائیں جتنی یہ طبی خرابیاں آپ کے ہاں ہیں وہ ساری کی ساری ٹھیک ہو جائیں گی تو قومیں جب اس دنیا میں تباہ ہوتی تھیں ان کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ خرابیاں تو ان کے ہاں یہ پیدا ہوتی تھی اس کا اثر ان کی طبی زندگی کے ہر گوشے میں ہوتا تھا اور اصول اس سے متنوع کیا کرتا تھا یہ جب اس کے اوپر دھیان نہیں دیتی تھی تو وہ تباہ ہو جایا کرتی تھی یہاں کی زندگی کے متعلق اس کے بعد آخر یہ ہے بڑی جامع اصطلاح یہ لفظ آخر کے بعد وہ جو تصنیف وہ تانیس کی طے ہوتی ہے مونس بنانے کے لیے جنڈر بنانے کے لیے یہ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں یہ غور سے سننے کی چیز ہے کوئی سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہو اس کی آخری کڑی کہ جس کے بعد آگے سلسلہ تو چلے لیکن وہ اگلی کڑی اس کڑیوں سے بالکل مختلف ہو سارا تصور اس نے دے دیا اس طبی زندگی کا اور اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے تسلسل حیات تو ہے موجود لیکن اگلی کڑی ان کڑیوں سے مختلف ہوگی یہ ہے جسے آپ آخرت کی زندگی کہتے ہیں ویسے آخرت کا لفظ مستقبل کے لیے آتا ہے فیوچر کے لیے آتا ہے ہر فرد کا اگلا سانس اس کی آخرت میری زندگی کا اگلا حصہ یہ آخرت یہاں ایک قوم کی نسل کے بعد دوسری نسل وہ اس کی آخرت مفاد عادلہ پہ دھیان رکھنے والے امیڈیٹ گین وہ اگر لانگ رن کو دیکھیں دور اندیش ان کی نگاہ ہو دور تک وہ دیکھیں یہ ان کی آخرت اور پھر اس زندگی کی طبی موت کے بعد اگلی زندگی جو ہے وہ بھی آخرت ان تمام کے لیے آخرت کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے اس لیے جہاں یہ لفظ آئے وہاں بھی ضرور نہیں کہ آپ مرنے کے بعد کی زندگی سے ہی اس کو متعلق سمجھیں اس زندگی کے مستقبل کے متعلق بھی یہ لفظ قرآن میں آتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھی آتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر <clears throat> یہ سالہ سلسلہ جو انسان کا چلا آ رہا ہے ارتقاء کا اس کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی پیچھے سے تو یہ ساری کڑیاں تبھی چلی آ رہی تھی ارتقا کی یا ایولیوشن کی اس پیکر انسانی میں پہنچ کے ان کے اندر ایک تبدیلی ہوئی ہے جو پہلی کڑیوں سے مختلف کڑی تھی <clears throat> یعنی اس کو اختیار و ارادہ ملا اس کو انسانی ذات ملی ہے سلسلہ ارتقاء میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اتنی دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہو زندگی کروڑ در کروڑ مراحل طے کرنے کے بعد اس شکل میں آئی ہو اس نے پہلی دفعہ اپنے پچھلے سابقہ پروگرام سے اوپر ترقی کر کے ایک اور نئی طرح رکھی ہو یہ جسے ذات انسانی کہتے ہیں اور یہاں تک آنے کے بعد پھر فنا ہو جائے اور ختم ہو جائے مینا سزب خدا رام پرپز لیس ہو جائے گی یہ سارا سلسلہ اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ افا حسب تم انما خلقنا تم ابس کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے یہ سب تمہیں اور یہ کائنات کے سلسلے کو پرپز لیس پیدا کیا ہے کاروان زندگی کی کوئی منزل ہی نہیں ہے یہاں یہ چیز فنا ہو جانی ہے یہ بات نہیں یہاں تو اس کی ابتدا ہوئی ہے بات تو بڑی مشکل ہے غالب نے اسے بڑے یسین انداز میں ادا کیا ہے جس کو یہ انداز آتا تھا ادا کرنے کا شیر بھی مشکل وہ کہتا ہے کہ ہے کہاں تمنا کا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب ہم نے دشتے امکان کو ایک نقشے پا پایا یہ ساری کائنات جس کو آپ یہ امکان کہتے ہیں دس یونیورس وہ کہتا ہے یہ تو تمنا کا کے پاؤں کا ایک پاؤں کا نقش تو یہاں ہے یہ دوسرا پاؤں اٹھا کے یہ کہاں رکھ رہی ہے یہ تو یہاں مجھے نظر نہیں آتا یہ نقش پاک دوسری جگہ جو جا کے رکھے گی وہ جگہ ہے کہ جس کو آخرت کہا جاتا ہے دوسرے پاؤں کے ٹکانے کے بغیر تو بات بنی نہیں سکتی اور یہ تو کہتا ہے سارا نقش یہ جو دشت امکان ہے یہ تو اس تمنا کا ایک پاؤں کا نقش ہے یہ دوسرا پاؤں کہاں جا کے رکھے گی اٹھا ہوا ہے رکھنا ہے اس نے وہ کہتا ہے اسے حیات آخرت کہا جاتا ہے انسانی تمناؤں کا دوسرا پاؤں ٹکنے کا مقام جو ہے وہ ہے کہ جسے آخرت کہیں گے اگر یہ چیز نہیں آتی ہے تو آپ سمجھیے کہ حیات زندگی پرپز لیس ہو جاتی ہے اس کا کوئی مقصد اور فائدہ باقی نہیں رہتا یہ ہے آخرت جسے کہا جاتا ہے انسانی تمناؤں کی تکمیل کے لیے اگلی سٹیج یوں کہیے اور تمناؤں کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس میں تمہیں ملے گا ما یشتا ہوں جو کچھ تم چاہتے ہو بڑی بات ہے یہ جو چاہے ملے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ولانا مزید نہیں اتنا ہی نہیں ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے لیکن تم اپنی موجودہ سطح کے اوپر تمہارا ظرف اتنا تھوڑا ہے کہ تم اس سے زیادہ تمنا کر ہی نہیں سکتے ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تم خود اپنے متعلق اس کے متعلق نہیں بتا سکتے کہ تمہیں کیا ضرورت پڑے گی ہم وہاں وہ کچھ ساتھ دیں گے صاحب اسے اخروی زندگی کہا جاتا ہے برادران عزیز تکمیل شرف انسانیت کے لیے وہ کچھ جس کا تصور ہم آج نہیں کر سکتے وہ کچھ ساتھ ملنے کے لیے جو امکانی دنیا ہے اس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے قرآن نے تین قسم کے انقلابات کا ذکر کیا ایک انقلاب جو اس زندگی میں قوموں کے تصادم سے واقع ہوتا ہے جسے میں نے کہا تھا کہ اسات کہا ہے بغتتن آتا ہے ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ ٹکراتی ہے اس ٹکراؤ کے اندر ایک قوم شکست کھا جاتی ہے اس پہ زوال آ جاتا ہے دوسری قوم عروج حاصل کر لیتی ہے یہ جو انقلاب آتا ہے قرآن میں ایک تو اس انقلاب کا ذکر کیا دوسرا انقلاب قرآن نے بتایا ہے جس کے متعلق ہم ابھی تک کچھ سمجھ نہیں سکتے اور وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ کائنات ابدیت کے لیے تو نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہی نہ ہو خدا کی طرح سرمدیت اسے حاصل نہیں ہے یہ ایک لفظ ہے ہمیشگی کے لیے جو خود یہ صرف خدا کے لیے آتا ہے ایسی ہمیشگی کہ جس میں کبھی بھی انتہا نہ ہو کبھی بھی اختتام نہ ہو کبھی بھی ختم نہ ہو خدا کے علاوہ کسی اور کے متعلق اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہ کائنات کا سلسلہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ چلے قرآن کہتا ہے علیہ مسمہ اس کو پیدا کیا ہم نے ایک میاد ہے اس کی اس میں ختم ہونا ہے اس ختم ہونے کے متعلق قرآن کریم کے اندر ان آخری دو پاروں میں بالخصوص اس قسم کی آیات آتی ہیں جن کے اگر حقیقی معنی لیے جائیں اس کو سمجھ لیجئے گا جن کے اگر حقیقی معنی لیے جائیں تو وہ کچھ اس قسم کے حوادث یا ایونٹس کا پتہ دیتی ہیں جو اس کائنات کے اندر رونما ہوں گے موسم یہ کہ چاند سورج تاریخ ہو جائیں گے ستارے جھڑ پڑیں گے زمین کپ کپا اٹھے گی پہاڑ یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح گالوں کی طرح بکھر جائیں گے ذرہ ذرہ ہو جائیں گے کائنات غبار میں تبدیل ہو جائے گی اس قسم کی آیات بے شمار آئیں گی ان دو پاروں کے اندر پھر کر دوں کہ ان کے اگر معنی آپ لٹرل لیں گے حقیقی لیں گے تو اس کے معنی ہوں گے کوئی ایسا آنے والا انقلاب جو اس کائنات کے اندر رونما ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیسا ہوگا اگرچہ سائنس کی تحقیقات ابھی سے یہ چیز کہہ رہی ہیں کہ یہ سورج کی حرارت یہ کشش سکل اس انداز سے کچھ اس میں کمی واقع ہو رہی ہے کہ اگر کسی ایک سیارے یا ستارے یا جرم فلکی کی کشش جو ہے وہ ذرا سی کام ہو گئی تو کلیجن ان کے درمیان ٹکراؤ اس قسم کا ہوگا کہ ساری کائنات پاش پاش ہو کر رہ جائے گی ہو سکتا ہے کہ قرآن کی ان آیات میں اسی قسم کے حوادث سے سے مراد ہو لیکن وہ آیات ایسی ہیں کہ ان کے اگر آپ مجازی معنی لیں گے تو وہ پھر ان انقلابات کے متعلق آ جائیں گی جو قوموں کی زندگی میں ہر روز رو رما ہمارے سامنے ہوتا ہے یہ عجیب انداز بیان ہے آپ دیکھیں گے قرآن کی ان آیات کا کہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے حقیقی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں مجازی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں اب یہ آپ کی بصیرت قرآنی یا فراست کے اوپر ہے کہ آپ ان میں سے کون سے معانی کو ترجیح دیں گے اور اس کے مطابق معانی متعین کریں گے لیکن بہرحال یہ دوسرا انقلاب ہے اور ایک تیسرا انقلاب بھی قرآن کے اندر ہے وہ ہے انسانوں کی اخروی زندگی جو ہے اس سے متعلق اسے بھی انہی الفاظ میں سمجھایا گیا ہے جسے مرنے کے بعد کی زندگی کہتے ہیں اب یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے خود موت کا لفظ قرآن کریم میں مختلف معنی میں آیا ہے ایسے لوگ جو اپنی عقل و بصیرت سے کام نہ لیں ان میں صلاحیت باقی نہ رہے خود وہ اپنی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیں کہ ان میں یہ احساس ہی باقی نہ رہے قرآن نے انہیں بھی مردہ کہا ہے اور یہ وہی مردے ہیں کہ جن کو زندہ کرنے کے لیے خدا کے رسول آیا کرتے ہیں قرآن نے یہ کہا اضادا کم لے ہی کم لبیک کہو رسول کی اس دعوت کو جو اس لیے وہ تمہیں دے رہا ہے تاکہ تمہیں زندہ کر دے یہ تم ذرا مانکانا ہے ہی قرآن کے متعلق کہا ہے کہ یہ تو اسی کو ادا کر سکتا ہے زندگی کے خطرات سے جس میں زندہ رہنے کی رمک باقی ہے تو قرآن نے ان افراد کو بھی موت سے تعمیر کیا ہے کہ جن میں یہ صلاحیت نہیں رہتی یا صلاحیت ان کی بیدار نہیں ہوتی خابیدہ ہوتی ہے یوں کہیے میں نے اس لیے یہ لفظ کہا ہے کہ آگے چل کے جہاں زندگی کا لفظ آتا ہے قرآن نے بڑی عمدگی سے اس کو بیان کیا ہے تو کہیے کہ جن کے اندر انسانی صلاحیتیں ڈورمنٹ ہو جاتی ہیں خبیدہ ہو جاتی ہیں ان کو بھی مردہ کہا گیا ہے اور ان کی بیداری کا نام قرآن نے زندگی رکھا ہے ایک نے قوموں جب زوال میں کار مزلت میں گر جاتی ہیں ان کے لیے بھی قرآن نے موت کا لفظ کہا ہے کہ اس قوم پہ موت تاری ہو گئی اور اگر وہ ابدی طور پر ہلاکت در دامن نہیں ہو گئی ان قوموں کی طرح کہ جنہیں دوسری قومیں اپنے اندر جذب کر کے ختم کر دیتی ہیں اگر اس قوم کا قومی تشخص موجود ہے اور وہ پھر اپنے اندر ان صلاحیتوں کو بیدار کر لیتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ قوم زندہ ہو گئی جیسے یہ یہودی آپ کے یہاں زندہ ہوئے ہیں آپ کے یہاں آج کل عام خیال یہ آ رہا ہے کہ صاحب یہودیوں کے متعلق تو یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے ان کو بادشاہت نہیں ملنی حکومت نہیں ملنی دیکھیے قرآن کا بیان غلط ہو گیا اور پوچھ رہے ہیں لوگ پاگل ہو خود ہی ایک چیز اپنے ذہن میں پیدا کر لی قرآن نے یہ لکھا ہے اور خود ہی اب اس کے لیے مدافعت کا سامان ڈھونڈ رہے ہیں کہا یہی گیا تھا کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اس طرح سے خبیدہ کر دیا کہ زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے لیکن انہوں نے اپنے قومی تشخص کو کھویا نہیں تھا اس کے معنی یہ تھے کہ وہ مفلوج ہو گئی تھی قوم مردہ نہیں ہو گئی تھی جب انہوں نے پھر قوانین خدا بندی کے اوپر عمل کیا ہے تبھی قوانین نہیں صحیح فالج زیادہ حصہ جو ہے اس کے اندر پھر زندگی کی نمود پیدا ہو گئی پھر حرکت اس کے اندر پیدا ہو گئی وہ فعال ہو گیا اور دوسری قومیں جو ذہنی طور پر اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ ہمیں تو قیامت تک کے لیے موت ہی نہیں آنی انہوں نے خدا کے قوانین کو چھوڑ دیا ایک وکتا تن ساتھ آئی ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ موت کس طرح سے مٹداری ہے ان کے اوپر قرآن نے قوموں کی موت اور حیات کو بھی اس طرح سے زندگی اور موت سے تعبیر کیا ہے اور تیسری اصطلاح اس کی افراد کا مرنے کے بعد سچ مچ دوبارہ زندہ ہونا دوبارہ کا لفظ یوں نہ رہیے کہ درمیان میں یہ مر جاتے ہیں اور بالکل موت تاری ہو جاتی ہے پھر ایک دفعہ زندہ ہوتے ہیں زندگی کا تسلسل کہیے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ مر جاتے ہیں نا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہم مر جاتے ہیں وہ تو زندہ رہتے ہیں اس زندگی کے لیے بھی حیات کا لفظ اور اس موت کے لیے بھی موت کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا یہ بھی اصطلاحیں آپ کے سامنے آ گئیں اب جہاں جہاں ان پاروں میں یہ لفظ موت اور حیات آئے گا بے ضرور نہیں کہ وہ اسی زندگی کے متعلق ہو جو سچ مچ تبھی موت کے بعد انسان کو آگے چلاتی ہے اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا اجتماعی طور پر ہے تو قوموں کی موت ہوگی انفرادی طور پر ہے تو افراد کی ان صلاحیتوں کی خریدگی کا نام بھی ہوگا اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جس پر ہمارا ایمان ہے وہ بھی اس سے مراد ہوگی یہ اس طرح بھی ہے قرآن کی موت اور حیات کی اسے بھی پیش نظر رکھیے گا اب آگے چلیے اگلی اصطلاح اس کے یہاں آتی ہے قیامت قیام کے معنی ہوتا ہے قنا سے اٹھ کھڑے ہونا اس کے آخر میں جو تے ہے نا یہ پانی اس کی نہیں ان کے یہاں ایک عجیب فائدہ ہے کوئی چیز جو یک بارگی ہو جائے اس کے لیے یہ تے لایا کرتے ہیں تو قیامت کے معنی ہوئے کسی کا یک بارگی کھڑے ہو جانا ہمارے ذہنوں میں تو قیامت بھی وہی قیامت ہے آخرت جب اس زندگی سے انسان بے تعلق ہو جائے اور جو قوم یہاں کی زندگی کو اس قدر قابل نفرت سمجھے تو اس کے ہر تصور جو ہے حیات کے قیام کے وہ سارے مرنے کے بعد جا کے منتقل ہو جاتے ہیں یہاں تو اس قوم کے حق میں جن کی نماز سجود بے قیام ہے ان کو پتا ہی نہیں کہ قیام کیا ہوتا ہے چہ جائے کہ ان کو پتا ہو قیامت کیا ہوتی ہے یہ تو تجریجن بھی نہیں اٹھنے کے قابل رہے جائے کہ یہ یک بارگی اٹھ کے کھڑے ہوں اس دنیا میں معقوم اور شکست خوردہ قوموں کا یہ جس طرح افریقہ کی ساری چھوٹی چھوٹی قومیں ایشیا کی اور قومیں معلوم نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں میں نے یاجوج و ماجوج کے قصے میں بتایا تھا کہ قرآن نے کیسے بتایا ہے کہ ان قوموں کو حیات تازہ کیسے مل سکتی ہے ان قوموں کا جو اتنے عرصے تک اس طرح سے مردہ رہی ہیں ان کا زمانے کے تقاضوں کے مطابق یک لخت کھڑے ہو جانا اسے بھی قیامت کہا گیا ہے یوم یقوم الناس لرب رب وہ دور کے جس میں پوری انسانیت خدا کی ربوبیت عالمگیری کے لیے اٹھ کڑی ہوگی سر یہ قیامت اس دنیا کی قیامت ہے اس زندگی کی قیامت ہے یہ قیامت موجود ہے سخن نامہ و میزا دراز تر گفتی ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود کہتا اس آنے والی زندگی کے میزان اور ہزار کے تو روز کس سے باعث کو بیان کر رہا ہے یہ قیامت موجود جو ہے اس کا تذکرہ کبھی تیرے ہاتھ نہیں آتا تصور ہی اٹھ گیا برادران عزیز اس دنیا میں زندگی کا تصور اس دنیا میں اسات کا تصور اس دنیا میں قیامت کا تصور یہ اٹھ ہی گیا ہماری نگاہ باہر یہ ایک اصطلاح ہے یہاں کی قوموں کا اس طرح سے ایک انقلاب داراغوش قیام کے جو یک لخت ہو جائے اور تختہ الٹ کے رکھ دے دوسری قوموں کا اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اس طرح سے اٹھ کھڑے ہونا اس کے لیے بھی یہی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے اس کے لیے بھی قیامت کا لفظ آیا ہے لہذا جب یہ اصطلاح آئندہ پاروں میں آئے گی یہ جو دونوں فرق ہیں ان کو محفوظ رکھیے گی اگلا لفظ اگلی اصطلاح اس کے لیے حشر کی آتی ہے حشر کے معنی ہیں جمع ہو جانا بنیادی معنی اس کے یہ ہوتے ہیں اور عام طور پر لشکروں کے آمنے سامنے آنے کے لیے ایک میدان میں جمع ہو جانے کے لیے یہ لفظ آتا ہے سورہ الحشر جو ہے قرآن کی اس میں اس جنگ کا ذکر ہے جو جماعت مومنین کو یہودیوں کے خلاف لڑنی پڑی تھی اور جب یہ دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے آ گئے تھے اس کو بھی حشر کہا گیا ہے لیکن قرآن کریم نے موت کے بعد کی زندگی کے مقافات عمل کا جو نقشہ کھینچا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے وہ نقشہ ایسا جیسے کچہری کا نقشہ ہوتا ہے عدالت کا نقشہ ہوتا ہے یہ صبح کہیں جا کے ڈسٹرکٹ کورٹس میں دیکھیے وہ باہر کا جو میدان ہوتا ہے اس میں حشر کیا برپا ہو رہا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ نفسا نفسی کی کیفیت وہ اس طرح کیفیت وہ بھاگ دوڑ کی وہ آپ کو تبزی ہو گیارہ رہا ہوتا ہے بین ہی اس قسم کا نقشہ قرآن نے وہاں کھینچا جمع ہے سارے اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا بیوی مرد کو نہیں پہچانتی اس کے بچے چھوڑ دیے ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک سائق ہے وہ ایک پولیس کا سپاہی ہے وہ اس کو ہانکتا ہوا لیے چلے جا رہا ہے اس کے ساتھ وہ دو گواہوں کو پکڑے ہوئے ساتھ کھینچ رہا ہے شاہد اور سائق بھی جا رہے ہیں اس کے ساتھ وہاں کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے اس کو آوازیں دی جا رہی ہیں بلائے جا رہے ہیں اس سے کہا جا رہا ہے ڈیفینس پیش کرو کہا جا رہا ہے گواہ اپنے لاؤ یہ سارا نقشہ قرآن کریم نے صرف قانون مقافات کو محسوس شکل میں سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے رکھا ہے اس مقصد کے لیے جو کچہری کے احاطے میں جمع ہونا ہے یہ ہے جسے حشر سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک لفظ نشر بھی ہے لیکن اس کے معنی بڑے عجیب پرانے کریم نے مرنے کے بعد کی زندگی یا حیات نو کی زندگی خواہشی دنیا کے اندر قوموں کی زندگی ہو اسے متعدد مقام میں ذرائع یا کھیتی کی مثال سے سمجھایا ہے اور جب اس مثال سے انسان غور کرتا ہے وجد میں آ جاتا ہے سر گیہوں کا خشک دانا لیجیے چھیل کے پھاڑ کے دیکھیے کہیں اس میں زندگی نظر نہیں آتی مٹی جس میں اس نے ملنا ہے مٹی میں زندگی ہوتی نہیں پانی کو الگ رکھتے چلے جائیے اس میں سے کچھ ٹوٹتا ہی نہیں ہوا روشنی یہ سب الگ الگ ہیں اس دانے کو جس میں آپ کی خوردبین بھی آپ کو زندگی نہیں بتا سکی تھی یعنی زندگی معصوم شکل میں نہیں بتا سکی تھی زندگی اس میں لیٹن فارم میں تھی مستور تھی مستدر تھی اس میں چھپی ہوئی تھی سوئی ہوئی تھی اسے ایک قانون کے تابع مٹی میں ملایا پروسیس آپ نے وہ کیا اور وہ جو حیات خوابیدہ تھی آنکھیں ملتی ہوئی سب بیر رویدہ کی شکل میں بیدار ہو گئی قرآن نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو کچھ اس طرح سمجھو تم نے انسان کو مرتے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ ایک خشک دانا ہے تم نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کے اندر زندگی کے امکانات کس طرح سے پرشیدہ ہیں ہمارے قانون کا ایک چھینٹا اس کے بعد آئے گا اس کے اندر سوئی ہوئی زندگی لفظ ہے سوئی ہوئی مام باسنا میں مرکز نا مرکز کے معنی ہوتا ہے خوابگاہ جہاں سویا ہو کوئی قرآن نے کہا یہ ہے کہ یہ سوئے ہوئے آنکھیں مل کے اٹھ کھڑے ہوں گے یہ مردہ نہیں ہوں گے یہ سوئے ہوئے ہوں گے ایسے جیسے ایک تخ میں سالے کے اندر حیات خابیدہ ہوتی ہے پانی کے چھینٹے سے وہ بیدار ہو جاتی زراعت کی مثال قرآن نے بار بار دی ہے اور اسی سلسلے میں اس نے نشر یا نشور کی بھی مثال دی ہے بات وہی ہے نشر کہتے ہیں خزاں کے موسم میں ایک درخت کو آپ دیکھیے ٹنڈ منڈ جسے کہتے ہیں ایک پتا تک نہیں خشک بالکل ٹہنیاں تنا اس میں زندگی کے کوئی ہی نہیں ہوتے لیکن موسم کے بدل جانے سے وہ جو زندگی اس میں سے پھوٹ پھوٹ کر باہر آتی ہے اس کیفیت کو نشر یا نشور کہتے ہیں اور چونکہ اس کے اندر پھر پھیلاؤ ہوتا ہے زندگی کا بڑھتی ہیں شاخیں ادھر ادھر اس کے بعد اس کے معنی نشر کے معنی پھیلانے کے ہوتا ہے یہ مثالیں ہیں خدا ندین سمجھانے کے لیے کہ جس شجر خزاندیدہ کے متعلق تمہارا تصور یہ ہے کہ اب یہ تو خشک چوب لکڑی جلانے کے لیے رہ گئی اس میں زندگی کہاں اس نے کہا ہے کہ تھوڑے وقت کی بات ہے ٹائم کا ایک تغیر آئے خزاں کے بعد باہر کا موسم آئے اور تم دیکھو گے کہ اگر اس کے اندر وہ حیات تازہ کی امکان موجود ہیں تو تم دیکھو گے کہ زندگی کس طرح سے شاخ در شاخ مستراتی کہہ کے مارتی ہوئی بیدار ہو کر باہر آ جاتی ہے اسے نشر کہا جاتا ہے یہ بھی قرآن کی ایک اصطلاح ہے یوم نشور بھی اس نے اپنے آپ کو یہ کہا ایک اس کی اصطلاح ہے باس یوم الباس جسے کہتے ہیں ترجمہ اس کا بھی ہمارے یہاں اٹھانا ہی ہے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ترجمے جو ہیں قرآن کا مفہوم نہیں دے سکتے آپ دیکھ رہے ہیں ان الفاظ کے جو معنی ہیں ایک لفظ کا ترجمے میں ایک لفظ کیا ان کے معنی بیان کر سکے گا باس کے معنی ہوتا ہے کسی کی آزادی کے راستے میں جو رکاوٹیں آ جائیں ان رکاوٹوں کو اٹھا دینا تاکہ اس کی آزادی آگے چل سکے ایک متحرک شہ کے راستے کے اندر کوئی سنگ گرہ آ جائے جس سے اس کی حرکت رک جائے اس کی رفتار بند ہو جائے اس پتھر کے راستے پتھر کو راستے سے ہٹا دینے کے لیے یہ باس کا لفظ آیا ہے یہ جو اس کے معنی اٹھا دینا ہوتا ہے نا اس کے معنی ہوتا ہے حیات شاہر آئے حیات میں جو سنگے گرا حائل ہو رہے ہیں ان کو اٹھا دینا تاکہ یہ کاروبار آگے چلنے کے قابل رہے یہ آزادی کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آزادی کے معنی یہ ہے کہ جتنی رکاوٹیں انسان کے راستے میں حائل ہوتی ہیں ان کو اٹھا دیا جاتا ہے یہ جو باس پارٹی ہے شام کی آپ دیکھتے ہیں اس کو یہی لفظ ہے اس کے معنی ہی ہے آزادی کی یعنی ان کی آزادی کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹا دینے والے قرآن کریم نے اس لفظ کو قوموں کی آزادی کے راستے میں جو رکاوٹیں اس زندگی میں آتی ہیں ان کو اٹھا دینے کے لیے بھی یہ استعمال کیا ہے لفظ اور مرنے کے بعد جو ہمارے ذہن کے اندر ہیں کہ حیات تازہ کے راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں اور وہ رکاوٹیں جو اعتراضات ہیں اس زندگی کو نہ ماننے والوں کے قرآن نے بڑی تشریح بڑے بد سے ان اعتراضات کو گنایا ہے من یو لام واہیا حیا رمیل اور جب ہم مٹی میں مل جائیں گے یہ ساری چیزیں ہمارے عناصر طبی جو ہیں فزیکل ایلیمنٹس وہ سارے ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں گے انتشار ہو جائے گا ان میں ہر ایک دوسری چیز میں مل جائے گا فاس فارس فاس فارس میں آئرن آئرن میں یہ ساری چیز جو ہے اس کے بعد پھر زندگی کیسی کس طرح سے ہوگی قرآن نے تو ایک ہی ایک فکرے میں چند لفظوں میں بات بتا دی اس نے کہا کہ نہ مانن کا سنار ہم جانتے ہیں کہ یہ زمین یہ مٹی یہ کس چیز کی کمی کرتی ہے انسان کے اندر اور کیا باقی رہ جاتی ہے ہم جانتے ہیں تو یہ جو ان کے ذہن کے اندر رکاوٹیں ہیں انسان کی دوسری زندگی کے لیے بعض کے معنی خدا کا قانون حیات ان رکاوٹوں کو اٹھا دیتا ہے اور اس طرح سے انہیں نئی زندگی مل جاتی ہے جس طرح سے کہ درخت کے اندر خابیدہ بہاریں وقت کے اوپر پھر مسکراتی ہوئی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اس کے لیے بانس کا لفظ یا اصطلاح آئی ہے قرآن کریم ایک اصطلاح ہے نفق سو جب پھونکا جائے گا نفق پھونکنے کے معنی اور اس کے معنی ہوتا ہے کسی میں توانائی دے دینا توانائی بھر دینا کسی کے اندر سور جو ہے اگر اس طرح سے اس لفظ کو لیا جائے تو یہ ٹھیک ہے یہ بڑبل جو وار کے لیے بجایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اور پھونکنے کے معنی ہوں گے ہی بگل بجانا وہ تو پھونک سے ہی بجایا جاتا ہے اس کے معنی یہ بھی ہوں گے اور سور جو ہے یہ جو سورت ہے لفظ یہ اس کی جمع بھی سور ہے سور جس کے آپ کہتے ہیں یہ اس کی جمع ہے سورت کے معنی یہ پیکرز ہیں یہ فارم ہے انسان کی کہتا یہ ہے کہ تم نے دیکھا یہ کہ یہ جو انسانی پیکر ہیں ان کے اندر توانائی باقی نہ رہی وہ حیات ناؤ کے متعلق کہتا ہے کہ کون سی ہمارے لیے دقت ہے کہ ان تیکروں میں نئی حیات ناؤ کی توانائی ہم بھر میں اسے نفق سور کہا جائے گا مردوں کے زندگی کے متعلق لیکن اس دنیا میں جو تصادمات ہوتے ہیں قوموں کے جب وہ میدان جنگ میں آتی ہیں تو جنگ کے لیے جو بگل بجتا ہے اس کے لیے بھی نفق سور کا لفظ آیا لہذا ان پاروں میں جہاں نفق سور آئے گا اگر وہ اس دنیا میں جنگوں کی باہمی تصادمات کا ذکر ہے تو اس میں مانے ہوں گے اعلان جنگ کے اور وہ اگر اخروی زندگی سے تعلق ہے تو اس کے معنی ہوں گے انسانی سینکڑوں میں یہی نہیں یہ جو اس قسم کا ہمارا جسم ہے بلکہ فارم کا لفظ جو ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے کیونکہ فارم کے بغیر تو ہمارا ذہن کسی ہستی کو پہچان نہیں سکتا نا ان میں حیات نو کی توانائیاں پھونک دی جائیں گی یوں اصطلاح یہ لفظ استعمال ہوا تو اس زندگی کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا اور اس زندگی میں قومیں جب میدان جنگ میں ٹکرائیں گی تو وہ جو اعلان جنگ ہوگا جنگ کے بگل بجیں گے جسے کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے پرانے کریم میں یہ اصطلاح بھی آئی اسی سلسلے میں ایک اصطلاح ہے القار الکاریا تو اس کے معنی ٹکراؤ کے ہوتے ہیں عام طور پر تو یہ بھی جو قوموں کے تصادمات ہیں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے ان معنوں میں آیا ہے قرآن میں یہ لفظ لیکن اب اس ٹکراؤ سے وہ جو ایک انقلاب میں نے کہا ہے کہ اس یونیورس کے اندر طبی طور پہ آنا ہے اس ٹکراؤ کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے جب وہ کولیجن ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا اور ایک بڑی ہی بسیط اور لطیف سی چیز اس کے اندر پیدا ہے یہ اس وقت بھی استعمال کرتے ہیں عرب قبائلی زندگی یا ابتدائی زندگی کے اندر تو آگ روشن کرنے کے لیے چکماک کا پتھر ہوتا تھا چکماک پتھر ہی ہوتا ہے لیکن اس پتھر کے اندر چھپی ہوئی حرارت کو نکالنے کے لیے اسے دوسرے پتھر سے ٹکراتے ہیں یہ جو ایک پتھر کا دوسرے پتھر کو ٹکرانا ہے تاکہ اس کے اندر چھپی ہوئی زندگی کی چنگاری باہر آ جائے اسے بھی الکاریہ کہتے ہیں کہتا ہے تم نے انسان کے جسم مردہ کو دیکھ کے کہہ دیا کہ یہ تو پتھر ہو گیا ہے پتھر تو تم نے دیکھ لیا اس چکماغ کے اندر جو چھپے ہوئے شو میں ہیں اور یہ شرر ہیں وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے ایک ٹکراؤ سے تم دیکھو گے کہ وہ چھپے ہوئے پتھر کے اندر کے شرار کس طرح سے ابھر کے سامنے آ جائیں گے اسے بھی القاریہ کہا ہے قرآن کریم اور اسی ٹکراؤ کے اعتبار سے دوسری اصطلاح تغابن کی ہے تغابن کے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کے تقابن سے کمپیرزن سے ٹکراؤ سے یہ معلوم ہو جانا کہ ہم میں کمی کتنی رہ گئی تھی یہ جو وہاں اربوں کی جنگ میں ہوا ہے یہ یوم تار تھا اپنے ذہن میں تو ہر قوم مست ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے سر آگے کو دیکھے تو صحیح قرآن کہتا ہے کہ یہ میدان جنگ کے اندر سامنے آنے سے پتہ چلتا ہے اور میدان جنگ یہی نہیں کہ اس میں ویپن کے ساتھ لڑا جائے زندگی کے تو ہر سانس کے اندر تو سادم ہوتا ہے برادران عزیز انفرادی طور پہ اپنی اپنی ذات کے اندر تمدنی طور پہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ملنے سے اجتماعی طور پر میدان جنگ میں نکلنے سے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ میزان جب کھڑی ہوگی جس میں یہ استعارے کے طور پہ جو بتایا ہے کہ تلیں گے یہ سارے اعمال تمہارے وہاں اس چیز کا معلوم ہو جانا کہ میرے تعمیری اعمال میں کتنی کمی رہ گئی ہے یہ بھی یوم تقابل ان پاروں میں یہ استعمال اصطلاح بھی آئے گی اور ان دونوں معنی کے اندر یہ اصطلاح آئے گی پھر ایک لفظ آپ ایک اصطلاح آتی ہے اتام تو اتامہ کہتے ہیں سیلاب کو قرآن نے یہ جو نشیب و فراز اور اونچ نیچ اور طبقات کی تقسیم اور ناہمواریاں ہیں ان کو فساد اور باطل کہا ہے فساد تو کہتے ہی ناہمواریوں کو اس کی ساری تعلیم یہ ہے کہ انسانیت کے اندر سے یہ ناہمواریاں مٹا کر اور ان کو انسانیت کی سطح کے اوپر لایا جائے یہ صحیح تصور ہے قرآن کا مساوات انسانیت نشیب و فراز کو مٹا کر ایک سطح پیدا کرنے کے لیے پانی سے بہتر مثال نہیں دی جا سکتی سیلاب جب آتا ہے پیلے اور گڑے سب برابر ہو جاتے ہیں اب کہما تو وہ کہتا ہے اس دنیا میں اس قسم کے سیلابی انقلاب کو کہ جس سے یہ ساری ناہمواریاں مٹ جائیں اور انسانیت ساری کی ایک سطح ہو جائے ایک سطح کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ یہ سارے کے سارے ایک شکل کے ہو جائیں گے یا ان کے اپنے کردار اور سیرت کے اعتبار سے ان کے اندر امتیازی باتیں نہیں رہیں گی بلکہ یہ ہے کہ بنیادی حقوق انسانیت جو ہیں ان کے اندر یہ سارے کے سارے یکساں ہو جائیں گے اس کو اب کہا ہے وہ سیلاب جو یہ کرے اور اس کے بعد کی زندگی کے اندر تو یہ ہمواریاں تو وہ یوں مٹالا ہے کہ وم تاز الوم آئی المجرم یہ نا ہمواریوں کو وہ الگ کر دیتا ہے یہ دوسرا گروہ الگ کر دیتا ہے اور یہ دوسرا گروہ کہ جس کو جنت میں بھیجتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنت کی زندگی میں ہر فرد ان تمام نوما اور آسائشوں سے اسی طرح متمدع ہوتا ہے جس طرح سے دوسرے افراد متمدے ہوتے ہیں جنت کے کسی گوشے میں بھی جہنم نہیں ہوتا برادران وہاں کی ناہمواریاں اس طرح سے مٹ جاتی ہیں اس لیے اس کو بھی اس نے اتامت کو کہا ہے اور اسی طرح سے ایک لفظ الغاشیہ بھی اس کے لیے اس نے استعمال کیا ہے جس کے معنی ہوتا ہے اس طرح سے کور کر دینا جیسے یہ فضا ہم سب کو کور کیے ہوئے ہیں ڈھانپے ہوئے ہیں ہر طرف سے یہ نہیں کہ کسی ایک حصے کے اندر ایسی یہ چیز ہوتی ہے اور دوسرے حصے میں نہیں ہوتی اس نے ڈھانپ رکھا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو اس لیے اس کو الغاشیہ بھی اس نے کہا ہے الحاقہ کہا ہے کہ جو محض تصوراتی چیز نہ ہو تخیل میں نہ ہو ہی تمہارا نہ ہو بلکہ فی الواقعہ ان ریالٹی جو ایگزٹ کرتی ہے چیز یہ ایک حقیقت ہے قرآن نے کہا ہے یہ جو ہم مرنے کے بعد کی زندگی یا یہاں کے تصادمات تمہیں کہہ رہے ہیں یہ یوں ہی افسانے نہیں ہیں دل بہلانے کے لیے بچوں کی کہانیاں نہیں ہیں فریب نفس نہیں ہیں تخیلات کی دنیا نہیں شراب نہیں مایا نہیں ہے یہ فی الحقیقت یہ واقعہ ہے اس لیے اس کو الحاق کا بھی کہا ہے کہ یہ ایک حقیقت کے طور پر ایگزٹ کرتی ہے سمجھایا تو گیا ہے اس کو اس قسم کی مثالوں سے لیکن یہ واقعہ ہے ایک لفظ اصاخہ تو بھی آئے گا اس کے معنی بھی ٹکرانے کے ہیں لیکن اس میں لوہے کو لوہے پر ٹکرا کر جو آواز پیدا ہوتی ہے جھنکار پیدا ہوتی ہے اس سے مراد ہے یہ اسے کہتے ہیں اور وہ تو نظر آتا ہے صبح سے شام تک ویپن ویپن ویپن ویپن تو نظر آتا ہے کہ یہ تو قیامت کی گھڑی ہمارے سامنے موجود ہے اتنی جھنکار ان کی سنائی دے رہی ہے کہ کوئی کان پڑی آوازی اور سنائی نہیں دیتی اور اسی کو مثال کے طور پہ وہاں قرآن لے گیا ہے اسی ٹکراؤ کو جو اس طرح سے ہوتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی وہی جو میں نے کہا کوٹ یاد کی کچہری کے کی باہر کے ہاتھے کی زندگی اس کے اندر کا جو شور ہے اس کو بھی اس نے اس سے تعبیر کیا ہے اور ان کے بعد برادران عزیز دو اصطلاحیں جنت اور جہنم کی اصطلاح اس کے لیے تو وقت نہیں اور پھر ضرورت بھی زیادہ نہیں کیونکہ یہ تو اتنی تفصیل سے باتیں آئیں گی سامنے آ جائیں گی اس وقت صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی روح سے انسانی اعمال کے جو نتائج اس دنیا کے اندر مرتب ہو جاتے ہیں ان کی روح سے بھی جہنم یہاں سے شروع ہو جاتی ہے جنت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے وہ معاشرہ جس میں جس میں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے پھر انہیں مستقل اقدار کے تابع استعمال کیا جائے انسانیت کی بہبود کے لیے وہ جس قسم کا ایک جنت دارا گوش معاشرہ اس سے پیدا ہوتا ہے وہ اس دنیا کی جنت ہے اور انسانی ذات میں اس سے جو توانائیاں خوشگواریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے جب وہ آگے بڑھتی ہے تو وہ اگلی جنت ہوگی اگلی جنت کے متعلق قرآن نے ہر جگہ یہی کہا ہے مسل الجنت اللہ اس کی مثال یوں سمجھو بھائی یہ سچ مچ اس کو یوں نہ سمجھ لینا اس لیے کہا یہ ہے کہ لا تشعرون تمہارے موجودہ شعور کی سطح اس غیر محسوس کیفیت کو کو محسوس نہیں کر سکتی دیکھ نہیں سکتی لیکن یہاں کی جنت کی زندگی تو وہ ہے کہ جو ان نعما کو آسائشوں کو لیے ہوئے ہے جو تصویر فطرت سے کسی قوم کو حاصل ہوتی ہیں بشرطے کہ اس کے ساتھ وہ سکون بھی میسر ہو جو مستقل اقدار کے اتباع سے میسر ہوتا ہے اور جہنم بھی اس زندگی کی جہنم بھی وہ جہنم ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ اونٹ کے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی سوزے دروں کی وجہ سے اس کو کھا نہ سکے اس پہ محروم رہ جائے یا وہ جہنم کے جس میں اس نے کہا ہے ایک جگہ ایک ایسی مثال دی ہے کہ انسان کانپ اٹھتا ہے جہنم کی زندگی میں قوموں کے جو رزق ملتا ہے وہ کہتا ہے یوں سمجھو جیسے یہ سمندر گھاس پھوس بیکار چیزیں اس قسم کی سبزیاں اس قسم کی جھاڑیاں اٹھا کے ساحل پہ پھینک دے اور اس میں کہا کہ تم دیکھو گے بہت غریب لوگوں کو وہ کس بےتابی سے ان کی طرف دوڑتے ہیں اور کس طرح سے ان کو چن کے لاتے ہیں اپنے لیے رزق کہتا ہے بعض قوموں کو بڑی قومیں جو ہیں اس طرح سے رزق دیتی ہیں جس طرح سمندر کی لہریں اپنا یہ خس خسو خاشاک ان کی طرف پھینک دیتی ہیں کہا یہ بدترین جہنم ہے جو تمہیں نصیب ہوگا اس دنیا کے اندر جہنم کی زندگی یا وہ رزق جس سے اس نے کہا ہے کہ پیٹ تو بھر جائے لیکن تمہیں شرف انسانیت نہ دے سکے اس دنیا کے اندر محکومی اور محتاجی کی زندگی جہاں کا جہنم ہے آپ دیکھیں گے اگلے پاروں کے اندر جب ان کی تفصیل آئے گی اور اس چیز کو آپ سامنے رکھیں گے تو قدم قدم پہ نظر آ جائے گا برادران عزیز کہ ارے دل یہ تو میری داستان معلوم ہوتی اور بعد کی زندگی کا جہنم پھر مثال کے طور پہ اس نے بیان کیا کہ نار اللہ علم کو دت اللہ کی تب تلی الحاق